حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تحقیق نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اسے ڈرا رہا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان فرمائی اور کہا ممکن ہے کہ اسے وہ آدمی پا لے جس نے مجھے دیکھا ہے اور میری باتیں سنی ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ان دنوں ہمارے دل کیسے ہوں گے کیا بھلا ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ آج ہیں فرمایا یا اس سے بہتر سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو چھپن